اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی علیہ سعید المبیا اب المسلیم المحترم السلام علیکم عید کے خصوصی پروگرام عید قربان کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے تمام عالم اسلام کو عید مبارک بالخصوص وہ لوگ جہاں کل عید منائی گئی کیونکہ یو کے اور اس کے علاوہ وہ ممالک جہاں پر دو تین پہلے عید منائی گئی تھی ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام ہم نے پیش کیا تھا اور آج <clears throat> بالخصوص ان کے لیے بر صغیر پاک و ہند اور دیگر ان علاقوں میں کہ جہاں پر کل عید منائی گئی ان کے لیے آج یہ خاص طور پر اور بالعموم سب تمام اہل اسلام کے لیے یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور اس پروگرام کو ہونا چاہیے ہم اپنے ان پسندیدہ لوگوں کو ان ستاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے سامنے کئی حوالوں سے آتے ہیں کیو ٹی پر آ کر ہمیں خوش کرتے ہیں ہماری ہمیں اسلام کے حوالے سے نالج دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے ملتی ہیں تو ہم یہ جان سکیں کہ وہ لوگ ایسے کیسے بن گئے اور ان کی زندگی میں خوشی اور دکھ اور غم کس طرح سے آتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں ناظرین عید خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے اور عید قربان خاص طور پر قربانی کا درس دیتا ہے کسی کا دکھ کسی کا درد سمجھنا اسے اپنانا اسے اپنا غم سمجھنا کسی کے دکھ کو سمجھنے کے لیے کیفیت درد کو سمجھنا ضروری ہوا کرتا ہے اس درد کی چبھن کو محسوس کرنا ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہ چبھن کیا ہوتی ہے ایک شخص ہے اس کے بچوں نے دو وقت سے روٹی نہیں کھائی وہ کیفیت کیا ہوگی اور ایک شخص ہے جو راہ چلتے ہوئے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے کیفیات درد ذرا سا مختلف ہے لیکن چبھن ایک جیسی ہو سکتی ہے اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں انہیں اپروچ کر سکتے ہیں اور انہیں جا کر عید کا پیغام دیکھ سکتے ہیں اور انہیں اپنی عید میں شامل کر سکتے ہیں عید قربان اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم انہیں اپنی عید کے ساتھ شامل کریں عظیمت کی راہ تو یہی بتائی کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو گوشت دیا جائے ان تک گوشت پہنچایا جائے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوست اور اخراجات کو احباب کو جنہوں نے قربانی کی ہے اور ایک نہیں کئی کئی قربانیاں کی ہیں تو ہم انہیں ہی گوشت پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک ایکسچینج کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے لیکن باہر طور کئی سالوں سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ عید قربان کے اصل تصور کو سمجھا جائے اس کانسیپٹ کو سمجھا جائے کہ عید قربان کیا پیغام لے کر آتی ہے اور وہ پیغام جو آپ عید جیسی خوشی میں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور عید جیسی خوشی میں جب آپ کسی کو اپنے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں شریک کر لیتے ہیں تو وہ جذبہ تمام عمر کے لیے پورے سال کے لیے ہر وقت کے لیے آپ کے قلب میں جاگ اٹھتا ہے تو انہیں کیفیات کے ساتھ عید قربان پوری دنیا میں منائی گئی الحمدللہ اور آج عید قربان بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ بہت سارے گوشوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور خاص طور پر آپ کے پسندیدہ ستارے کس طرح سے عید مناتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کس طرح سے عید منانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے لیے کیا خوشیوں کے پیغامات لے کر آئے ہیں میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف لائے ایک بہت ہی معروف مقبول صلاح پوری دنیا میں علیہ صلاح السلام کی صلاح اور تحصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر فیصلہ باد سے ہماری دعوت پر آج کے دن یہاں پر تشریف لائے ہمارے بہت ہی آپ کے ہر دل عزیز شناخا پروفیسر عبد الروف روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ان کے ساتھ ایک اور انتہائی مقبول سلاخا مقبول سرا دے کہ الحمد للہ پوری دنیا میں آکر صلاح السلام کی سرا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے اور بہت سے لوگ بہت کم لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں پرفارمرز میں سے لکھنے پڑھنے والوں میں سے کہ جو ایک عوام کی نبز کو سمجھتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھ دیا کرتے ہیں جس سے دکھ درد کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کی کیفیت جاگنے لگتی ہے انہوں سے ایک ایسی شخصیت سید سبی الدین سبی رحمانی ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ حرد العزیز مقبول کمپیئر کی ٹی وی پر آپ نے کئی پروگرام دیکھا اور ایک ورسٹائل انداز ہے ان کا ایسا کہ آج کے نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کاپی کریں ان کے انداز کو دیکھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد شاہد مسرور صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان ممتاز و محترم خوشگلو سلاخہ پرعزم سلاخہ بہت کم عرصے میں آخر صلاح السلام کی صلاح اور توصیف ان کا بھی حوالہ اور پہچان بنی محمد ساجد خادری صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان کمپیئر ابھرتا ہوا ستارہ کہ جو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم سب کو امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک اس حوالے سے ایک بہت درخشا اور تابندہ ستارہ ہوگا بہت پرعزم ہے ہمارے ساتھ ہماری شام ایک کیو ٹی وی پر پروگرام خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کی کمپیئرنگ کرتے ہیں جناب دانش جلالی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرانس سے تشریف لائے ہوئے وہاں پہ کلچرل ونگ کے اور نعت کاؤنسل کے پریزڈنٹ بھی ہیں نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں اور اس ماحول میں رہ کر آکر صلاط السلام کی سراخانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے کوشاں ہے اس کے ظاہری فروغ کے لیے کوشاں ہے آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں یہ مہمان ہیں ہمارے جناب قبیر احمد خان صاحب السلام علیکم آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے رفی صاحب عید قربان کے پیغام کے حوالے سے جو تنہیدن میں نے گفتگو کی میں چاہتا ہوں کہ آواز میں وہی پیغام لوگوں تک جانا چاہیے دیکھیے ہم جانور لے کے آتے ہیں اور چند روز میں اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے اور پھر اچھا پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ فیصلہ باد سے تشریف لائے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ بھی میرا گھر ہے اور بالکل ہے بالکل موسٹ ویلکم یہ بھی گھر ہے آپ کا ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ تمام ناظرین کے ساتھ عید منانے کے لیے الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے جی آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ جانور سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایک بیٹے کا تصور جو ہے اس کو تو اس سے کمپیرزن ہی نہیں کیا جا سکتا اب ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے کو چھری رکھ دی اور بیٹے کا کہنا کہ آپ چھری چلا دیں یہ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے اس وقت ذہنی طور پہ وہ تیار تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر دینا ہے تو یہ سوچ کے تو ایک دم ایک جسم کا ایک ایک سل جو ہے وہ اور آپ اس سے پہلے دیکھیں نا سو اونٹ قربان پھر سو اونٹ قربان اور پھر اس کے بعد جب پھر حکم ہاں۔ تکرار کے ساتھ آتا رہا تو پھر تیار پایا گیا بالکل اور بچہ بھی تیار پایا گیا یہ کتنی بڑی بات ہے سب لوگ کیا کہتے ہیں اس اس عید عید قربان خاص طور پر اس کے پیغام اصل میں سارے اگر واقعے پر نظر دیکھیں ہم اس کے دین روحانی جو پہلو ہیں اس سے پتہ نظر بھی تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے جن چیزوں سے پیار کرتا ہے ان کو اپنے لیے پرزرو کرتا ہے محفوظ کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اللہ کی حکمیت یہ چاہتی ہے کہ بندہ اللہ کی ربوبیت کے آگے جس طرح سربسود ہوتا ہے اسی طرح اس کی حاکمیت کے اعلیٰ تصور کو قائم رکھتے ہوئے سب اس کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور جب اللہ امبیا کا امتحان تھا ظاہر ہے کہ اللہ نے جب طلب کیا کہ مجھے اپنی سب سے پیاری چیز کا نظرانہ پیش کروں تو سب سے پیاری چیز تو ظاہر ہے کہ دونوں نبی ہیں دونوں نبی ظاہر ہے کی وہی کی پہچان کرتے جیسا قابل رشک معاملہ ہے انسان کے ذکر کرتے ہوئے لمبی کی طرف روفی بھائی نے اظہار کیا کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلائی تھی نے اپنی رحمت سے آنے والے ادوار کے اللہ کی رضا دی اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی رحمت نہیں بے شک اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی جگہ میں تبدیل کر دی اور ہم اس واقعے کی اس عظیم سرشاری خود سپردگی اور نمازیت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس قربانی کے عمل کو جاری کرتے ہیں روفی صاحب نے اور سبھی بھائی نے جو جی۔ تنظیم اس کا ذکر کیا انیشلی تو آپ اس پہلو کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سنت ابراہیمی کو پسند کر لیا اور اس سنت راہیمی کو عید کے موقع پر کیا میں کروں گا کہ اس میں ایک دوسرا جو بہت اہم پہلو وہ یہ ہے کہ ہر قربانی کے بعد جو اللہ کے لیے دی جاتی ہے اللہ اپنے بندوں کو عید دیتا ہے کیا بات خوشی دیتا ہے یہ اس سے بڑا پیغام ہو نہیں سکتا کہ بندے نے اپنی سب سے مقبول ترین شے پیش کر دی ہم اس وقت پہ اپنی مقبول ترین شے نہیں پیش کرتے جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ہم یاد نہیں آتے گی تقلید کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں اور عید حاصل کرتے ہیں تو زندگی کے ہر پہلو میں انسان جب اللہ کے لیے قربانی دے گا تو اس کا سلا عید ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی یہ پہلو ہے بہت اچھی بات بہت خوبصورت بات کی سارے بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو جتنے بھی لسنرز اور ویورز ہیں سب کو میری طرف سے اور ہم سب پوری ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں بہت مشہور کا الحمد للہ آپ کی دعوت یہاں میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوں جو ہے قرمان اللہ تبارک سماتا ہے تم سے تم ہر بلائی کی طرف نہ پہنچو گے جب تک تیاری کی اپنی خدا اس بجے میں خرچ نہ کروں جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور رب العالمین کائنات کا مالک ہے بتا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جہاں آباد قربانی کرتے ہیں جو قربانی کو قدم کرنا ہے بارش کیا کریں گے جو سب چوٹی دیکھ رہے ہیں اور نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک تسلیم بھائی قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام قربانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے اس کی اشاعت کے لیے اس کی تراوی کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں تو یہی ایک عظیم واقعہ جو ہے ہمارے سامنے ہے اگر ہم کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ہمیں آگے سے آگے ہونا چاہیے یہی ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سر آپ جی سب سے پہلے تو مبارکباد بات عالم اسلام کو خاص طور پہ جو میرے وہاں پہ جانے والے بہت سارے یورپ میں فرانس میں ہیں راستے میں تمام لوگوں کو بہت بہت بار ویسے جیسے کہ آپ سب ادا فرما رہے ہیں ایسے میں یہ معاملہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ یہ میرا نبی جو ہے وہ میرے احکام میں کہاں تک وہ اپنے آپ کو جو ہے میرے سپورٹ کرتے ہیں تو الحمد یہ نبی کی شان ہے ہم ہم تو بہت گناگار ہیں ہم تو بہت نیچے ہیں الحمد للہ کے ساتھ میں ان کو یہ توفیق بخشی اور انہوں نے جیسا کہ اللہ نے چاہا انہوں نے ویسا ہی اچھا اب دیکھیے اس میں ہم اس پر ڈسکشن کریں اور موقع بھی نہیں مل پاتا ہم اس پروگرام میں نہ کریں تو پھر کہاں کریں ہم ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں ہم تکلفات میں پڑ گئے ہیں معاملات میں ہم تکلف برتنے لگ گئے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتا ہے ایکسچینج چل رہا ہے یعنی آپ ان کے گھر بھیج رہے ہیں وہ آپ کے گھر بھیج رہے ہیں اور یہ تائف کا سلسلہ انہی لوگوں میں چل رہا ہے اب وردا یہاں سے کہاں گئے تو اصل میں معاشرتی طور پر پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم رہتے ہیں شہروں میں شہروں میں ایٹی پرسینٹ لوگ آسودہ ہیں اور ان کی آسودگی ہے تو وہ سب قربانی کریں اور ایک گھر میں آپ دیکھیں کئی کئی جانور آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنا گوشت آپ غربا کی تلاش میں دوسرا وقت کی کمی جو ہے جو سب سے بڑا مرحلہ دیکھنے آیا کہ اب ایک آدمی کلسٹن میں اگر رہتا ہے کراچی کی بات کرتا ہوں کہ وہ کلسٹن اور ڈیفینس میں اپنے گھر میں چار جانور قربان کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا قربانی سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس گوشت کو لے کر نواحی بستیوں میں جائے وہاں لوگوں کو تلاش کرے اور ان تک پہنچائے میرا خیال ہے کہ ہم کو قومی طور پر شہری طور پر ایسی این جی اوز متعارف کرانے چاہیے جو قربانی کے ایسے گوشت کو کلیکٹ کر کے اور ان کو اخباروں تک پہنچائے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہاں۔ ایک راستہ تو ہے جی۔ ایک راستہ تو ہے لیکن اس کے اور بہت سے حل کہ ہم دیکھتے ہیں کلفٹن ڈیفینس اگر کراچی کی بات کر لیں تو کلفٹن ڈیفینس کے ساتھ کوئی کچی آبادی ہے ہر جگہ پر اس طرح سے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے اب بڑے بڑے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے علاقوں میں بھی جہاں رہنے والے ہر گھر قربانی نہیں کرتا تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے یہاں بھی جس طرح آپ کے یہاں بھی قربانی ہوتی ہوگی تو ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے محلے میں کس نے قربانی نہیں کی ہاں۔ اس کے بعد پہلے گوشت پہنچایا جائے کہ وہ قربانی کے اپنے حصے کرتے ہیں لیکن ایک ہاں۔ کالر شامل کرنے تھے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سنا بات کر رہی ہوں کراچی سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ ہیں الحمد للہ آپ کو عید مبارک عید مبارک آپ سب کو کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک آتا آپ سب لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گی جی میں شاہد مسور صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ آج وہ واقعی آج وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور ہم <laughs> دائیں آرٹسٹ فین آف ہیں اچھا اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کل کے نوجوانوں کو واقعی میں ان کو کاپی کرنا چاہیے بالکل یقین اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں کیو ٹی وی پہ بہت نیچے آرام کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ گاڈ بلس یو کی پتا بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا جس پہلو پہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک تکلف میں ہم تکلف میں اتنا کیوں پڑ جاتے ہیں پہلی بات ہے کراچی کی اگر آپ بات ہیں پاکستان کے اور بھی بہت سارے بڑے شہر ہیں جن میں اس طرح کا سیٹ اپ ہے کراچی میں ہر ایک پوش علاقے کے ساتھ ایک کچی جو ہے وہ موجود ہے یہ کہنا شاید میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں تاکہ اس بحث کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جی۔ کہ بہت سی قربانیاں کرتے ہیں اور صبح ہی ان کی گاڑیاں روانہ ہو جاتی ہیں گوشت لے کر جیسے ہی کرتا ہے وہ گوشت لے کر روانہ ہو جاتی ہیں ملائی علاقوں میں جا کر ان بستیوں میں اور کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی اہم پہلو کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے چاہے وہ رمضان ہو عید ہو بقر عید ہو یا کوئی بھی ایسا موقع آئے تو ہمیں ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے جس میں اس طرح کے فرائض اور سنتیں ادا کرنے والے لوگ جو ہیں جو کہ ہم سب ہیں مسلمان ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں سب سے اہم بات جو ہے جیسے کہ سبھی نے فرمایا کہ قربانی بہت بڑا مسئلہ پھر اس کے بعد گوشت کی تقسیم مسئلہ کسائی جو ہے سر وہ یہ سمجھے کہ مجھے بکرے کی بجائے مالک کو بھی ذبح کرنا ہے ساتھ میں یا گائے کے ساتھ تو یہ کچھ معاملات بھی ایسے ہیں ایسا نہیں تو اتنا یہ تو اتنا ہو گیا ہے یہ رویہ مطلب ہمارے یہاں مطلب پوری دنیا میں تقریباً یہ تو ایک کالر شامل کر لیتے السلام علیکم السلام علیکم جی بات کر رہا ہوں کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہوں جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی, جی، بارک الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اور آپ ہاں، سب بہت اچھے آئے ہیں اچھا آپ کو بھی بہت بہت مبارک آپ کے گھر والوں کو بہت اچھے آئے ہو بہت اچھا لگتا ہے آپ کا بہت شکریہ بڑی نوازش کیا کہنا چاہیں گی اور بہت شکریہ ایک اور اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں محبوب نے وعدہ کیا ہے پانچویں دن کا کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا چار دن کی ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ عید مبارک آپ کو آپ کو سب کو عید مبارک ماشاء اللہ ابھی صاحب بیٹھے ہیں سبھی بھائی بیٹھے ہیں سب میرے دوست بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سب کو عید مبارک بہت شکریہ ہو میں آپ بھی ہم نے بھی آپ کو شامل کیا آپ بھی ہمیں شامل کریں ضرور ضرور آپ شامل ہیں بالکل سبھی بھائی سے بات کرنا چاہوں گا جی بالکل میں تھوڑا سا اگر سنی بھائی صاحب ضرور بات کیجیے گا میں ناظرین کو اپنے بتا دوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اس لیے میں نے اضراء مذاق جو ہے وہ شیئر کر دیا تھا ورنہ کوئی ایسی بات نہیں مطلب یہ ہمارے دوست ہیں اور ان سے ہماری ایک اچھی سلام دہ ہے اس وجہ سے میں نے شیئر کر دیا تھا اچھا بات تفریح کر دی اس کی بات سے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے الحمد للہ محض بہت خوبصورت لگ رہا ہے اللہ آپ کو سے بچایا اچھا، ہے میں نہیں لگ رہا میں نہیں لگ رہا نا مطلب لگ بھی نہیں سکتی آپ کو الحمد للہ آپ کی بات سے اتفاق ہے لگ نہیں رہے وہ ہے خوبصورت لگ رہے کا مطلب ہے نہیں لگ رہے <laughs> ہاں۔ ہاں، بڑی مہربانی بڑی مہربانی ربی بھائی آپ کو سبھی بھائی زیادہ زور سے تو نہیں لگ رہے بہت اچھا، اچھا۔ شکریہ آپ نے کہا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی محبتوں کا ایک مختصر سا رقصہ رقصے کے بعد بیٹھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تو عید کا خصوصی پروگرام عید قربان ہم دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون الحمد للہ کون اور کہاں سے بات کر بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت عید مبارک آپ کے ہاں۔ سب گھر والوں کو عید مبارک تھینک یو میں ہوں بات خان سے بلوچستان سے اچھا کیسی عید گزری آپ کی بہت اچھی گزری آپ کے ساتھ ہو تو عید بہت ہی اچھی گزر سکتی ہے اچھا اور باقی انکل کو بھی بہت بہت عید مبارک میری طرف سے رف انکل کو بھی بہت بہت عید مبارک اور روف انکل کو میرے چالیس بھائی کو بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گی بھائی میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز پلیز پاکستان کی عید یہ آپ ریپیٹ ضرور کریں تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں ابھی میں عید مین بالکل دیکھ نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چار بجے لائٹ جاتی ہے تو چھ بجے واپس آتی ہے اور یہاں پہ میری بالکل لائٹ نہیں ہے اور میں آپ کا ایک منٹ دیکھ نہیں سکتی اچھا، اچھا۔ اور ویسے واش انکل سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ ضرور اور ویسے کیوں نہیں آیا آج اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اویس بھائی کیوں نہیں آئے بھائی آپ مجھے بتا رہے میں سن رہی ہوں تو آپ میری تو لائٹ اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے اویس بھائی اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کی کچھ ان کے عزیزوں میں فوتگی ہو گئی تھی تو اچانک ان کو پھر وہاں جانا پڑا اور بہت اہم عزیز تھے اس وجہ سے جانا پڑا اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے شیڈول تھے انہوں نے آنا تھا ان کا وعدہ تھا لیکن اس وجہ سے تو وہ آ نہیں سکے تو آپ دعا فرمائیے ناظرین اللہ رب العزت اویس بھائی کے جن عزیزہ کا انتقال ہوا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت بھی فرما ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے رفی صاحب فیصلہ باد میں کسائیوں کا کیا حال ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے اس دفعہ الحمد اچھا اس دفعہ پر آپ نے زور دیا اس دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ میں نے اونٹنی جو ہے وہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ اچھا اونٹنی کا جو جو قربانی ہے نا ہاں جی بالکل الگ منظر ہوتا ہے بالکل الگ منظر اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتاتا ہوں کہ صرف ایک آدمی آیا اس نے اس کو بٹھایا اور بڑی آسانی سے اس کو ذبح کیا اور باقی جانوروں کا سبھی بھائی یہ اٹ واز اے میری کہ میں کو تین دفعہ دیکھ چکا ہوں اونٹ کو قربان ہوتے ہوئے اونٹ کو کبھی بھی میں نے اتنی یعنی آسانی سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے بالکل وہ تڑپتا نہیں ہے یہ تین دفعہ میں نے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا جبکہ آپ اور جانور دیکھتے ہیں نا پکڑا ہوتا ہے دو دو تین تین بندوں نے گائے کو پکڑا یہ وہ جنتی جانور ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیسا نصیب جاگ اٹھتا ہے ان جانوروں کا بھی کہ یہ قربان ہو رہے ہیں اس سنت ابراہیمی کے اس حوالے سے ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی عید مبارک آپ کو آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا مجھے بہت بہت عید مبارک اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت عید مبارک میں نے کل بھی پروگرام میں کیا تھا اور آج میں فون کر رہی ہوں ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے میں جو ان کو میں مدارس دیش کی گہرائیوں سے لینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں مریض ہیں ٹی وی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مدارک اور یتیم خانوں میں جو بچی ہیں نرس ان کو بھی بہت بہت عید مدارک اور ہمارے بھائی جو فیصلہ باز صاحب آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ آج ان شخصیت سے میری بات کرا دیں میں اپنی زمین زندگی کا سب سے بڑا میرا اہم دن تھا بالکل بات کیجیے بالکل بات کیجیے السلام علیکم بیٹا جی السلام علیکم انکل کیا حال ہے آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی درستی دے آمین آمین اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کا اقبال بلند کرے اور یہ جو میرے بیٹے سبھی بیٹھے ہیں یہ کو بھی بہت سا سلام دیتا ہے اچھا آپ کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی ہے کہ جب کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے جی چاہتا ہے نا کہ وہ ہمارے بھائی جب گھر پہ آئے تو جی۔ ان کی کس طرح سے خاطر توازے ہونی ہاں، چاہیے تو ہم بہن آپ کے گھر پر ہیں ان شاء اللہ بتائیں کیا کھائیں پیئیں گے اب روحانی طور پر کیا کھائے پیئیں گے ہم لوگ جو چیزیں فزیکلی آپ لوگوں کو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اقبال سب کا بلند کرے میرے سارے بھائیوں کا جو چیزیں سامنے فزیکلی پڑی ہیں ہم وہ نہیں کھا پا رہے ہاں جی۔ <laughs> پردے سے پیچھے ہیں کیمرے کے پیچھے بچے جتنے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے سبھی بیٹے پتہ ہے میں جلد بیٹھے کے پروگرام میں میں نے ہاں۔ کیا تھا اچھا اچھا ہاں جی بیٹا آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں اور اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھنے میں سیکھ پڑے اور پلیز کوئی یقین بھائی جی، جی۔ یہ کوئی ایسا پروگرام آپ پردے کے اوپر اب تو عید کے دن ہیں تو کوئی پردے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ عورت کے لیے پردے کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے بالکل بہت شکریہ آپ نے جو تجویز دی ہے وہ کنٹرول روم میں نوٹ کر لی گئی ہے آپ کی تجاویز ہی ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہمیں حوصلہ دیتی ہیں مزین کیا کرتی ہیں کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں مدیحہ زمیر لاہور سے بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک جی مبارک فرسٹ آف آل تو مجھے یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں کیو ٹی وی پر اچھا لیکن میں نے کبھی فون نہیں کیا بہت بار سوچا رمضان میں بھی کہ آپ کو فون کریں شہری ٹائم میں بھی جب آپ آتے تھے تو اتنا اچھا پروگرام ہے سر آپ کا میں تعریف نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کی تلفظ ادائیگی سب کچھ بہت زبردست ہوتا ہے بہت شکریہ بس ایک کوشش ہوتی ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو اس سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے سر ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور ہمیشہ اسی طرح سے پروگرام رمضان کا تو آپ ضرور کریں کیونکہ آپ نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے وہ سب کچھ جو ہے نا انکمپلیٹ ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے <laughs> ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور آپ لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو جب یہ ٹیم ورک سب سب ذہن وہ تو واقعی ٹیم ورک ہوتا ہے جی ہاں لیکن اور ایک بات اور یہاں پہ نہیں ہے تو وہ جو ہے میں کل بھی بیٹھی ہوئی تھی ان کو دیکھنے کے لیے لیکن وہ شاید کل نہیں آئے تھے کل نہیں تھے وہ پرسوں تھے عید ملن کے جو جی۔ یو کے کی عید ملن ہم نے پیش کی اس میں تھے ہلو جی جی جی جی میں سن رہی ہوں جی اس عید ملن میں وہ تھے جی جی بہرحال انشاءاللہ کل کے جو بہار عید خصوصی پروگرام ہوگا آج کے پروگرام میں رات دس بجے سے بارہ بجے تک روفی صاحب بیٹھیں گے اس میں انشاءاللہ میرے ساتھ اور کل کے پروگرام میں ویسا ہی ہوں گے انشاءاللہ جی جی ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی جی بس سب کو آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور بس اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے کیا آپ لوگ کتنا اچھا جو ہے وہ پروگرام ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں اتنی انفارمیشن ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی thank you very much sir اللہ حافظ سبھی بھائی کیسے پالا پڑا اس سفر میں کس کس طرح سے سفر کیا آپ نے کسائیوں کے ساتھ نہیں بہت ہی اچھا جو جن لوگوں کو اس اس ان تین دنوں میں اگر کوئی پروفیشنل کسائی مل جائے تو خوش نصیب آدمی پروفیشنل کسائی بہت ہیں لیکن وہ پیسے بھی مانگتے ہیں میں بکرے اور جانور زلحی جی، اعتبار سے بات کر رہا ہوں ہر فیلڈ میں اب تو کفائی پیدا ہو چلیے ہاں، جی، بالکل ہر فیلڈ میں لیکن ایک بڑا اہم پہلو ہے جو آپ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں آپ سے کروں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں پانچ گائے اور بڑی قیمتی گائے لے کر آئے ان کی قربانی دی ان کے گھر میں کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ایک حصہ اپنا بھی ہوتا ہے وہ انسان گھر میں رکھے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ حصہ بھی اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو وہ عظیمت کی رات تو یہی ہے مطلب اگر اس طرح کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے باپ کو پسند ہے اس حساب سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو قربان جو جتنا بھی قربانی دیتے جائیں وہ بہتر ہی ہے ایسار جتنا ہے نا ہاں جی جتنا آپ اس کو اخلاق سے ظاہر کریں گے اس کی برکات آپ کو رکھنی ہو اس میں دیکھیے دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ایک آپ کو اجازت دی ہے جی ہاں۔ اس میں ہم کسی کے لیے سختی تو نہیں کر سکتے اسلام میں اسلام میں سختی ہے ہی نہیں اسلام ایک ایسا فلیکسیبل مذہب ہے کہ جس میں کوئی سختی کا عنصر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا زیادہ سے زیادہ جو بھلا ہو جائے جو انہوں نے کہا کہ ایسار جو ہو جائے تو ایک عظیمت کی راہ ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو میں اس کو پسند کروں یہ اچھی بات ہے اگر آپ کی جائے تو ایک ڈالر شامل کر لیں پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات بات کر رہی پشاور سے جی بتا جی، کیسی ہیں آپ کم کیسے الحمد للہ آپ کو عید مبارک آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک میں آئے میں نے ابھی بتایا کہ ان کے عزیزوں میں کسی کی فوتگی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے این وقت پر پھر ان کو وہاں جانا پڑا ایسا تو کل آئے گی کل ان شاء اللہ آئیں گے ایسا انکل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان خوش قسمت بچوں میں سے ہوں جن کی جو مطلب تربیت ہوئی ہے نا وہ پی ٹی وی کرنے رہی ہے ماشاء اللہ مطلب جب سے میں مطلب تین سکس کلاس جب سے کیو ٹی وی اسٹارٹ ہوا ہے اچھا۔ اور میں نائنتھ کلاس میں ہوں میرا کوئی ایسا دن میرے انکل جسے میرے اوائس انکل کی بارے میں سنی ہوں ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ کو مجھے کتنی پاکٹ منی ملتی ہے میری ہر چیز کی میری ہر اس کی جو پاکٹ منی ہے نا میں صرف اگر انکلتی ہوں سیریز پہ ارے اللہ آپ کو خوش رکھے مجھے آپ یقین مانے بیٹا مجھے آپ کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی ہے نا کہ میرے رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں کہ بچے آج کل کے محبت کا یہ انداز اور کیو ٹی وی سے ویس بھائی سے اور ہم سب سے یہ محبت کا انداز پہلی ٹائم کسی دفعہ ہوا تھا کبھی اپنا وہ رمضان بھول نہیں سکتی کہ تین بجے ویس کارڈیو انکل آتے تھے اور میں میرے تب ایک ایگزام سے میرے ٹائم سے تو میں میں صبح ساری رات ہی صرف دو گھنٹے ماشاء اللہ بہت اللہ آپ کو خوش رکھے بہت خوش رکھے آپ ابھی میٹرک میں جس طرح آپ نے بتایا چھٹی سے آپ چھ کلاس کلاس سکس میں تھی جب سے یہ کیو ٹی وی دیکھ رہی ہے اور یہ تربیت کا سامان بھی بن رہا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم تسیم انکل وعلیکم السلام تسلیم انکل میں کمر نواز جاول پڈی سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا آپ کو عید مبارک بہت بہت عید مبارک تسیم انکل آپ کو بھی عبدالروف روفی انکل کو بھی سبھی انکل کو بھی خلیل واشی انکل کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی جتنے کے آپ نے نام لیے ہم سب کی جانب سے جس کے نام نہیں بھی لیے سب کی جانب سے آپ کو بھی اور آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک بہت بہت شکریہ تسلیم انکل تسلیم انکل سب سے پہلے تو ایک بہت اہم بات میں آپ سب کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ تسلیم انکل آپ لوگ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں تہذیب و تمدن کے اندر رہتے ہیں اور ہم آپ سے تسلیم انکل آپ سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس کے لیے میں خلیل واشی انکل کو بہت زیادہ تھینک فل میں میں خلیل واشی انکل کو بہت زیادہ تھینک تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تسلیم انکل جس کا میں تو کہتے ہوں آپ لوگ ہمارے ٹیچرز ہیں ہم لوگوں نے جب سے تقریباً تین سال تو ہو گئے کیو ٹی وی کو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہمیں کیو ٹی وی سے اتنا کچھ سیکھے تھے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور کلیل وارسی انکل جس طرح آپ لوگوں کے تھرو اتنے زبردست پروگرامس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے تو میں کلیل وارسی انکل کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرے اور جتنے بھی لوگ تسیم جی، انکل میں عبد ابدو انکل سے بات کرنا چاہوں گی السلام علیکم وعلیکم السلام انکل آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ بیٹا انکل آپ کو بہت زیادہ عید مبارک آپ کی ناطے بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ کافی عرصے بات کیوں ٹی وی پہ آئے ہیں بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کر اور سبھی انکل کو میں بہت زیادہ عید مبارک کہنا چاہوں گی اور انکل آپ کو ایوارڈ کی بہت بہت مبارک ہو اچھا، بہت شکریہ آپ کا تسلیم انکل تسلیم جی، جی، جی۔ ایک میری تھی ہاں، ہاں۔ اس سے پہلے لیکن ایک بات ابھی او ایسن کو ہم بہت مس کرے لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کے ویزا کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور جنت جگہ دے آمین بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں مدینہ سے بات کر رہا ہوں سبحان اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی، جناب احمد صاحب کو عید اچھا مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اب آپ کی عید کیسی گزری تھی کہ جو مدینے میں جو مدینے میں اس سے کیا پوچھنا کہ عید کیسی گزری ہاں۔ جی، ہے ہماری بساط ہی کیا ہے ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم مدینے والوں سے پوچھیں کہ عید کیسی گزری وہاں تو کسی بھی لڑکے اللہ کا کرانا اور آپ لوگوں کو وہاں پر تو کسی بھی لمحے جا کر ہم سب کی عید ہو جاتی ہے تو جو وہاں پر عید گزارے کتنا خوش بخت ہوگا کتنا خوش نصیب ہوگا جی، تو بس جی کہیے جی، میری چھوٹی سی فرمائش ہے کہ آج پوری نہیں ہوگی آپ ٹیلی ویژن مت سنیے بھائی میری آواز کو ریسیور پر سنیے ہلو جی میں نے بند کر دیا فرمائیے جی کہیے ہلو جی میں صاحب کی ایک چھوٹی دو سے دس ان کے لیے کہ تیرے بندے میں ہیں ان شاء اللہ آج آپ کی فرمائش جو ہے نا نوٹ کر لی ہے اور آج رات دس بجے سے بارہ بجے تک جو باہر عید خصوصی پروگرام عید کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ شاء روفی صاحب ہوں گے اور آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کسائیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کیا کہتے ہیں شاید بھائی آپ کو کوئی ایسا تجربہ ہوا کسائیوں والی بات مجھ پر سبھی سے ہی پوچھ رہے ہیں مجھے دانش سے بہت دانش بندی کی امید ہے اور اس کے علاوہ یہ خاص بات یہ کہ ہمارے جو کسائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو ہے لیکن عبد القدیب صاحب سے پوچھیں کہ وہاں ہاں، وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے برساتی مینڈک آ جاتے ہیں اور وہ نہیں یورپ میں جو ہوتا ہے وہ اسی میں گھر والوں کے ہوتے ہیں جی، گھروں میں ہم نہیں کر سکتے اچھا اس کے لیے ایک پراپر جگہ ہوتی ہے وہیں پہ جاتے ہیں ان کو ہم آڈر بک کرواتے ہیں نام لکھا دیتے پہلے جا کے کہ ہم یہ کرنا چاہیے قربانی کرنا چاہتے ہیں پھر وہ ہمیں ٹائم بتا دیتے کہ آپ اس ٹائم پہ آ جائیے گا اس ٹائم تک وہ قربانی وغیرہ وہی کرتے ہیں اچھا ہاں جی اور وہ کھال وغیرہ اتار کے وہ مشینوں کے ساتھ سارا کام ہوتا ہے اور سارا وہ بنا کے اس دے دیں وہاں پر بھی صرف جانوروں کی کھال اتاری جاتی ہے وہاں خالی <laughs> تعداد کی مشینیں ہیں جی۔ خالی تعداد کی مشینیں نہیں آئی انسان یہ کام کر لوگ <laughs> یہاں پہ شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے اللہ کا کرم آپ کو کون سا آپ کی ساری ٹیم اور بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہے بھائی جی میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں سے جی عبد الرحمان بھائی کیسے آپ سب کلاس سنائیں عید کیسی گزر رہی ہے الحمد للہ فرسٹ کلاس اللہ کے احسان ہے کیسے اچھی گزر رہی ہے اچھا کیا کہنا چاہیں گے ہاں بس یہ آدیش بھائی کی عزیز کا سن کے بہت دکھ ہوا اللہ تعالیٰ ان کی ہاں،, ہاں اللہ خیر کرے گا اور تو میں یہ عرض ہے یہ ہم ترون تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے تھوڑا اس کو بعد میں چلا دے ہمارے یہاں کیا ہے کہ لائٹ چلی گئی تھی تقریباً ایک دو گھنٹہ اصل میں مسئلہ یہ دیکھیے پورا ایک شیڈولنگ ہوتی ہے نا یہ تو پوری کیو شیٹ بنتی ہے اور یہ سب مینجمنٹ کا کام ہے کہ اس پروگرام کو ہاں۔ اور طویل دورانی کا پروگرام ہوتا ہے نا تو اتنا اتنا طویل دورانی کا پروگرام جو ہے نا وہ ریپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہاں، تو مشکل ہے یہ آپ کی محبت ہے یہ تو کہ ہاں۔ آپ کوئی بھی چیز کی ٹی وی کی مستقل کرنا چاہتے ہاں یقین مانو تسلیم بھائی ہمیں تین چار سال ہو گئے کوئی پروگرام تقریباً جو بھی ہے معلومات والا خاص طور پہ ہاں۔ ہم ضرور چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ بھائی کال کرنے تھینک یو تھینک یو ایک کالر اور شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کریں السلام علیکم السلام علیکم اکثر بھائی ویژن کی آواز بند کریں گے اکثر جی، بھائی ویژن کی آواز بند کریں گے جی یہ سبھی بھائی کے لیے سلام دینا چاہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے ہاں، سبھی بھائی سے بات کرنی السلام علیکم جی, جی، بالکل ہاں میں نام سننا چاہ رہا ہوں در پہ سرکار کے آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی دوست بہت شکریہ میں ایک بار بار آج دو تین دفعہ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بار بار اس چیز کی تکرار ہو صرف پروگرام کی طرف فوکس کر کے اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فوکس رہے آپ کی کالز بھی شامل ہوتی رہے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں ٹیلی ویژن کی آواز اب اگر یہ پروگرام میں ریپیٹ نہیں ہونا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی سے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اپنی آواز ٹیلی ویژن پر سن لیں اگر ریپیٹ نہیں ہوگا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی لوگ تو آپ کی آواز کو ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں آپ جس سے بھی بات کریں ٹیلی فون ریسیور پر اس سے بات کیا کریں دانش دانشر تم جانور خود لینے گئے تھے ہاں، سنا بالکل کا فون آیا کہ جانور لینے گیا ہوا ہاں بالکل وہاں گئے ہوئے تو بہت اچھا جانور ملا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو کسائی کی بات کر رہے تھے تو میں بڑے مزے کی بات بتاتے چلوں کہ پچھلے سال جب قربانی کا وقت تھا تو ہمارے جو پڑوس میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کسائی آنے والا ہے بس آپ انتظار کریں جیسے آ جائے گا آپ قربانی کر دیجیے گا اب ہم انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے اتنے میں وہ ساتھ کسائی ساتھ ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں آئے بادشاہ بالکل اور ان کے ساتھ دو یا تین اسسٹینٹ باقاعدہ اسسٹینٹ کے پاس ایک فون <laughs> بالکل اور ان کے پاس ہم نے جو دیکھا فون بھی پینتالیس یا پچاس ہزار والا فون ہاں۔ تھا ان کے پاس اور باقاعدہ موبائل کی ڈیلنگ چل رہی تھی ان کی ہاں۔ اور وہ خود کیا کرتے تھے کسائی ساتھ کہ خود چھری پھیری نے سائڈ پہ ہو گئے اور چلے گئے بس باقی ان کا سسٹم کر رہے ہیں لیکن وہ کسائی جو تھے وہ ریل کسائی تھے برساتی کسائی نہیں تھے ہاں۔ تو انہوں نے گوشت بھی بڑا اچھا بنایا تھا ہم اچھی چمڑی پہ اچھی چمڑی پائی تھی سوال یہ کہ جاتے وہ پیسے لے کر گئے تھے نہیں نہیں لے کر گئے تھے <laughs> اچھا مجھے ایک بات بڑی وہاں پر اسلام آباد کے حوالے سے آف کر بات کر رہے تھے روفی صاحب وہ شامل کریں گے کالر پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے کشمیر میں اٹک سے بول رہا ہوں آپ کو اور آپ کو پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہاں، یہ ریس بھائی کو اور مفتی احمد صاحب کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں ان کے بغیر یہ پروگرام کا باقی باقی اپنی بہت زیادہ مزہ ہے مگر یہ ان کے بغیر بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ پلیز ان سے کسی طرح ان سے رابطہ کریں یا ریس بھائی کو بلائیں ان کی شاء اللہ کوشش کریں گے آپ کی جو فرمائش ہے آپ کی محبتیں ہمارے پیش نظر ہیں انشاءاللہ جو پرسوں وہ کے پروگرام میں بھی یو کے میں بیٹھے تھے اور آپ کی جو اب آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے اور بجا طور پر ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ جو تھوڑی سی کمی ہے وہ بھی آپ کی انشاءاللہ رہنے نہیں دیں گے وہ ضرور پروگرام میں آئیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے عید آپ کے ساتھ منائیں گے سی ٹی وی کا اصل میں جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی عید کے پہلے دن سے بلکہ اس سے پہلے سے حج کی ٹرانسلیشن سے اور تو اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں ہماری تو یہ تیسری چوتھی عید ہوگی <laughs> یہ سب چل رہا ہے اسی طرح ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ آئے اور آپ کے ساتھ عید منائے کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں یا جن کے عزیز یہاں پر ہیں اور وہ کچھ اکیلا کچھ تنہائی محسوس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر عید بنائے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر میں الرحمان افغانی بول رہا ہوں سعودی عرب سے جی افغانی صاحب جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کے بارے میں کہنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے تمام حضرات کو عظیم ادا فرمائے آمین آمین اور ایک اچھا سلسلہ ہے معلومات کا اور تربیت یہ سمجھ لو کہ تربیتی سلسلہ الحمد للہ الحمد للہ اور مجھے تو کافی پروگرام میں دیکھتا ہوں الحمد للہ اچھے بھی لگتے ہیں سب دل سے دعا ہی نکلتی ہے سب سے پہلے کہ آپ سب کو میں ایک مبارکباد دوں آپ کو ٹیم کو اور تمام ادارے کو اور جو ہے تمام ریورس جو آپ کے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے اس کال کو آپ ایک توجہ دلائے میں بھی سمجھ لیں اور وہ یہ ہے کہ سلام کے بارے میں میں نے ترقی دلانی تھی اکثر جو ہے آپ سلام فرماتے ہیں تو کالر بھی سلام ہی فرماتے ہیں جواب میں یا کالر سلام فرماتے تو آپ بھی سلام فرماتے ہیں اسی طرح کا اثر ہوتا ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سلام کا جو مسئلہ یہ ہے کہ سلام اگر دیا جائے تو پھر اس کا جواب دیا جائے تو اس سلسلے میں بڑا میں نے دیکھا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے دونوں طرف سے صرف سلام علیکم السلام علیکم ہی ہوتا ہے اور جو جواب نہیں دیتے دوسرے سلام کا اس بارے میں آپ اپنے پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین تمام حضرات کے لیے توجہ دلائیں تو وعلیکم السلام آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ مطلب کچھ دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے میرا بھی ایکسپیرئنس ہی رہا ہے جو آپ نے بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کالر لائن پر ہم لیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں اور کالر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سلاد میں بوٹ پہن کرے تو یہ ایک کوشش کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے میری جانب سے بھی اور کالر کی بھی جانب سے کہ وعلیکم السلام ضرور کہا جاتا ہے لیکن باہر طور یہ آپ کی بات جو ہے یہ بہت اچھی ہے اور ایسا ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے جو بالکل بجا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ آپ کی ترسط سے یہ ایک بہت اچھا پیغام اضافہ کریں جی جی یہ ہے جناب تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ رہے گا کہ آپ چونکہ استعمال کرتے ہیں کالر کو جو ریسیو کرتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ صرف سلام نہ دیں جو کالر ہے اور سلام تعداد میں بھی چلتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو اور جو ہے جو آتا ہے وہ دوسرے کو یعنی سلام دیں تو آپ جو صرف استعمال کریں بغیر سلام کے تاکہ اگلے سلام دیں تو آپ اس کا جواب لیں تاکہ دونوں طرف سے تو میں معافی چاہتا ہوں زیادہ لمبی بات کرنے کی لیکن پھر اچھا۔ تین سے محبت کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کمی آئی ہے جی ہاں۔ بڑی نوازش بہت شکریہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو ایک جی۔ جی۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ کالر لائن پر آ گیا ہے لیکن یہ آپ اٹیچمنٹ دیکھیں سننے والوں کا کیو ٹی وی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ لوگ نہ صرف کیو ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں بلکہ کیو ٹی وی میں کسی معمولی سے معمولی کوتا کو یا کمی کو بھی برداشت نہیں کر پاتے فوراً مشورہ دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں نا یہ ایک کل بھی لگا تعلق بہت واقعی جیسے ہم کہتے ہیں یا کہ ہم نے خاندان بنایا ہے مسلم اما کے لیے واقعی مسلم اما میں یہی تو کہا کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک کیو ٹی وی ایک ایسا چینل ہے دنیا کے تمام چینل اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ time pass time pass information بھی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے لیکن یہاں پر انٹرٹینمنٹ بھی ایک تہذیب کے دائرے میں ہے اور انفارمیشن ہے اور انفارمیشن وہ جو قرآن و سنت کی روشنی ہے انفارمیشن کے ساتھ ایجوکیشن ہے تو یہ کوشش اب اس وجہ سے ہم جو جو سمی نے بات کی نا بہت اچھی کہ ایک فیملی ایک گلوبل فیملی کا جو کانسیپٹ نے پیش کیا ہے ٹائم پاس والا کانسیپٹ نہیں ہے یہ احساس ذمہ داری ہمارے سننے والے میں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی بات اگر کہیں ایسی ہو رہی ہے جس میں کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں بولنا بالکل آپ بتانا نشاندہی کرنا اپنا فرض سمجھتا صحیح ہے یہ ہماری کامیابی ہے صحیح بات اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم پاس نہیں ہے لوگوں کے لیے یہ ایک انفارمیشن کا ایجوکیشن کا ایک ذریعہ بن گیا ایک یونیورسٹی ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی،, جی کیسی ہیں آپ آپ کو جی۔ مبارک آپ کے بہت ہمارے پیارے بھائی جو ہمارے سما میں بیٹھے ہیں ان سب کو میں بات بات کہنا چاہوں گی بہت شکریہ اور ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کرنی تھی اب عید کا پروگرام کا ہمیں مطلب سال بعد انتظار رہتا ہے کہ کیوں ٹی وی کے ساتھ ہم عید گزارے سارے دن تو بہت گزر جاتا ہے سونے میں میں لیکن شام کے وقت جو ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہوتی جی بتائیے ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ سے وہ بہت رونق سے لگ جاتی ہے اچھا یہ بتائیے اس رونق میں آپ نے کچھ پکایا بھی ہے یا ایسی خالی خالی رونق بنا دی ہاں۔ ہے آپ تو آپ تو بہن کہہ رہی ہیں ہم سوتی رہی میں سوتی رہی جاگتی رہی تو کیا پکایا ہمارے لیے آپ نے تو یہ کام ہوتا ہے اچھا چلیے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک کی کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں ہماری بات کر رہی ہوں کراچی سے جی عید مبارک مبارک آپ کو بھی آپ سب کو عید مبارک مجھے اسپیشلی شاہد منصور صاحب سے بات کرنی ہے شاہد مسرور صاحب جی جی بالکل کیجیے ہلو ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ خرید سے جی بالکل عید مبارک آپ کو بھی سر آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا اور ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بولتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اچھا بہت شکریہ اور سر بہت شکریہ جی، جی آخر مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے چاہنے والوں کی ہو گئی <laughs> نہیں ماشاء اللہ میں بلکہ یقین مانے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں واقعی اور اکثر ہمارا اس کے ہوتے ہوئے بھی ہوتے ہوئے نہیں کرتا پھول جائے گا تعریف جو ہے نا سامنے کرنی بھی نہیں چاہیے کرنی نہیں چاہیے آپ سے سوالات کریں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید پر آگے ہوتا ہے جی ہاں آنا ہوتا ہے جب یہ قربانی سے گوشت بننے کی فارغ ہو جاتی ہے تو ٹکے وغیرہ بنتے ہیں آپ سب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پکایا کیا ہے ہمارے لیے پکایا کیا ہے آپ ٹکے وغیرہ بنانا جانتے ہیں ٹکے آپ آگے ہاں آپ چیز سوال کا جواب یہ ہے کہا آپ ان کے پروگرام نہیں دیکھتے اکثر لوگوں گھر میں آپ اس طرح کی طرح شریک گھر میں صرف کھانے کی حد تک شریک رہتا ہے اچھا مطلب ہمارے یہاں باربیکیو ایک عرصے سے ہوتا ہے بہن بھی آ جاتی ہے اس کے سب بھائی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو سب ایک سلسلہ تو رہتا ہے بارہویں کی کوشش ہوتی ہے اب کس طرح سے گھر میں شریک رہیں کہ حج کے دن سے لے کر آج ہر روز وی پر آنا ہے اور پروگرام کرنا ہے تو گھر والے بھی ظاہر جاتے ہیں پریشان رہ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کہیں جانا ہے کسی کے یہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کہیں بچوں کو بھی لے کے جانا ہے تو بہرحال یہ سلسلہ تو رہا ہے لیکن یہ خوشی ہے کہ ہم قربانی دیں یا نہ دیں عید قربان کے موقع پر ہمارے گھر والے ضرور قربانی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں زبیر بول رہا ہوں جی زبیر صاحب کیسے ہیں آپ میں نے صاحب سے بات کر رہی ہیں جی بالکل کیجیے بھائی بات کرائیے اپنی ذرا جی بالکل السلام علیکم جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب میں فیصلہ سے زبیر بول رہا ہوں آپ کے ساتھ پہچانے جی آج سر سیونٹی ایٹ میں مری گیا تھا آپ کے صاحب کے ساتھ اچھا جی خیر ہے سر جی جی ٹھیک آپ کی دیکھ کر شکل ہم کو اتنا پیار آیا آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں اللہ آپ کو آپ عزت دیں آپ خود اچھے ہیں میرے بھائی ہاں جی آپ خود اچھے ہیں اس لیے سب آپ کو اچھے لگ رہے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ سر اچھا شاہد مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا پکایا کیا پکایا تم بتا دو کیا پکایا چلو چلتے ہیں ابھی آپ چلیں سر بالکل آپ کو تو سر مجھے کچھ اور اچھا پکا مل جائے گا میں انتظار کرتا ہوں کہ ایکسٹرا ڈش بنے گی گھر میں وہ ایکسٹرا بھی ہمیں ملے گا تو آپ سے چلے ہے جی۔ اس کے علاوہ مزید اچھا طور کرتے اہتمام ایسے نام ہوتا ہے مہمان آ جاتے ہیں تو اور وہ جو اہتمام ہے اس میں دن ہاں، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے صاحب بھائی ہاں اگر آپ گھر پہ موجود ہوں سبھی ہیں ہاں، سبھی ہیں تنتے ہیں میرے یہاں تو گھر والوں کے لیے بھی تکتا ہے یہاں کیا بادشاہ نے نظامیہ وغیرہ بھائی بہت اچھا بناتی اچھا بھی بہت طرح کا اہتمام اور میں بات یہ کر رہا تھا فیصلہ اگر چاہیں تو میں یہ بات کو کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے وقفے کے بعد بیٹھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے بہت بہت عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک پوری طرح کی طرف سے آپ کو بھی بہت شکریہ تسلیم انکل اور یہ تو مفتی صاحب کے ہمارے سنگل کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن نواز انکل جی، اتنی دور سے تکلیف نہ ہو تو بس کمی پوری ہو رہی ہے صحیح خود کمی اور شاہد انکل نے بھی کمی جو پوری کری جی۔ اور تسلیم انکل آپ سب نے یقیناً مانی کی ماشاء اللہ تو یہ پہلے سے ایمان کیا رکھا ہے جانور کا اچھا جی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے جی کی ہے میرے بچے نے اس کا نام کسبہ رکھا کسبہ ہاں۔ اچھا اصل میں ہم نے پچھلی بقر عید میں یہ پوچھا تھا سب سے کہ آپ نے کیا کیا نام رکھا تو ایک چیز سامنے آئی کہ بچی نے وجہ سے جو ہے نا وہ چیز کا اظہار کیا کہ آج بھی پوچھنا چاہیے کیا کیا نام رکھا ہے نام سوچ لیں آپ اگر نہیں رکھا تو نہیں آئے <laughs> نہیں آئے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم کس لیڈر بات کر رہا ہوں کون ٹھیک ہے اللہ کا کرم آپ کو یہ ماشاء اللہ بتا کیسی ہیں آپ ٹھیک جی، جی، ہے بات کر جی السّلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے الحمد للہ آپ کو عید مبارک ماشاء اللہ آپ کو عید مبارک آپ کا یہ مبارک سب کو سلام رہے بھائی کو سب کو اپنا آپ کی آپ کی عید بہت اچھی گزری ہے الحمد للہ الحمد للہ سرکار کے سامنے دعا دعا گے آپ سب کو ان شاء اللہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اللہ کے ساتھ سرکار بھائی تو آئے گا مکے میں جی ہاں باقی سب کو اپنا ساتھ سلام جی جی اور مدینے والے جگہ جن کو بتیا میں کرتے تھے ہم جب تیس سال کا انتقال ہوا تھا پچھلے سال آپ نے سلام ہو سب بھائیوں کو کبھی حد کبھی حدیم کو ساتھ میں روپئے تھے ان کے تاکہ سب لاکھ خان اور سلام ہمارے طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا کیا نام رکھا آپ نے جانور کا نام رکھا تھا نہیں میں نام نہیں رکھا ابھی نہیں رکھا سر جی ہم تو یہ ڈر رہے تھے جانور ہمیں نام نہ دی جائے نام نہ دی جائے نام نہ دی جائے آپ نے کوئی آپ کی کیسی گزری والدین آپ کے جو ہے وہ یہاں ہے نہیں بھائی ماں جیسے دنیا میں یہ مطلب روٹین ہے غریب کی نماز پڑھ جاتے ہیں اس کے بعد والدہ کا سنتے ہیں اس مرتبہ گھر میں آئے تو والدہ ہمارے والدین آپ کے اس وقت برطانیہ میں تو کزن اچھا، کی شادی میں گئے ہیں ابھی تک آئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو خوش رکھے اچھا، جانے خود نام بھی رکھا کہ نہیں ہاں۔ کیا نام رکھا کیا نام رکھا ہیرو اچھا ہاں، پاکستانی جو بھانگے بھانجی ہیں جب دکھ آتا ہے تو وہ بہت آگے آگے ہوتا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہیرو ہیرو ہیرو ہماری والدہ بھی ڈانٹنے لگی تھی کیا تم قربانی کے جانور کی بہل متی کر رہے ہو اس طرح نہیں بولنا چاہیے قربانی کا جانور ہے لیکن پھر بھی اس کا نام ہیرو ہی پڑ گیا اچھا آپ نے کوئی آپ لانچ تو کم رکھا ہے ذرا یہ ہے کہ میں ایک بات بھی کرنا چاہوں گا آپ پہلے کال آئی تھنک پشاور سے مریم کی نا وہ بڑی مطلب سی او ٹی وی کے حوالے سے بات کروں کیونکہ جو ہے نا بڑے ہم کلوز ہیں اور بڑے مطلب ہے کہ روزانہ جو ہے نا سی ٹی وی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یورپ میں بھی الحمد للہ سی ٹی پی کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ عام لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگی میں بہت اہم حصہ ہے بلکہ وہاں پہ چونکہ جو ہمارے ادارے ہیں اسلامی سینٹر وہاں پہ چونکہ مسئلہ بہت کم ہے عربیوں بھی کچھ کرا نہیں مسکے ہیں بھی ہے نا کہ وہ پہلے ایک بڑی مشکل یہ تھی کوئی شرعی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات زندگی کے جی، جی۔ تمام چیزوں میں کچھ پوچھنے کی کچھ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اب کیو ٹی وی تو بالکل ہر وقت آن لائن بالکل ایسے اور وہ پیش کر رہا ہے اس کے جوابات جو ہمارے جی، جو ہمارے احباب ہیں وہ تو کام پہ چلے گئے ہیں لیکن گھر میں بچے اور خواتین جو ہیں سارے کیو ٹی وی الحمد للہ سنتی ہیں اور یہ ناٹل پروگرام جو چلتے ہیں لیکن اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ بھی کہ ہمارے پاس ٹ بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جیسے ملاقات کا ہو گیا یا شیر ناراج ہو گئے سب کے بڑے بڑے پروگرام آتے ہیں آپ یقین جانے کے بڑے بڑے ہمارے حال ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن اکثر کاٹ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے باہر سے کسی عالم کو بلایا کیونکہ آپ کو سنتے بھی تھے کوئی نہ کوئی عالم کی جو تکلیف لگی ہوتی ہے اسی کو سنتے ہیں صحیح اور دوسرا میں ایک سبھی بھائی تیزی سے نعمت کے لیے بات کرتا ہوں الحمد للہ شکر الحمد للہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے گھنٹے کی بھی اگر لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو کالرز ہمارے ساتھ ہیں پروگرام ہاں۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے سے لوگ کالس کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا دنیا کے کئی ممالک میں جانا